نشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فوض بالله من الشيطان الرظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزقاء ولم الا اللہ فعوف فلاع کا پاسا کیا ہے من محتین صدق اللہ واجب التقریب حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ہو دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اس کی دنیا کی ضرورت بھی ہے اس کی دین کی ضرورت بھی ہے دونوں ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھا ہے اور انسان کو اس بات کا مقلب بھی بنایا گیا کہ تو اپنی دنیا کی ضرورت بھی پوری کر اور دین کی ضرورت بھی پوری کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بدن دیا اور روح دی ایک بدن ہے ایک روح ہے بدن کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بدن کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ہر انسان کو کپڑوں کی ضرورت ہو چاہے وہ عالم ہو صوفی ہو ولی ہو متقی ہو عوام میں سے کوئی ہو کپڑا ہر ایک کو چاہیے حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کپڑوں کا استعمال فرمایا اعلیٰ کپڑے بھی اوسط کپڑے بھی اور پیون والے بھی تینوں طرح کے کپڑے حضرت نے استعمال فرمائے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے حضرت کے پاس ہدایا آتے تھے حضرت نے اس کو بھی زیب تن فرمایا مالداروں کے لیے راستہ دیا کہ تم اچھا کپڑا پہن سکتے ہو اگر اللہ نے دیا ہو تو لیکن تکبر کے ساتھ نہیں مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے لائن زل اللہ تبارت و تعالی یوم القیامتی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف قیامت کے دن شفقت محبت کی نگاہ نہیں کرے گا نہیں دیکھے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو تکبر ہو تو حضرات صحابہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ہمارے لیے سارے مسئلے کلیئر کر گئے واضح کر گئے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں اچھا دو سو روپئے میٹر والا کپڑا پہنوں میری طبیعت چاہتی ہے میں اچھا جوتا پہنوں کیا یہ بھی تکبر ہے حضرت نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے یہ نظافت ہے بس لوگوں کی طبیعت نظیف ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں اچھا کپڑا پہنے اچھا جوتا پہنے اچھی ٹوپی پہنے صاف ستھرے رہے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے تو پھر تکبر کس کو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس حق بات کے آ جانے کے بعد بھی انکار کر دینا حق بات کے آنے کے بعد بھی انکار میں نہیں مانتا تو کون کہنے والا مجھے آ گیا تیرا کیا رائٹ بنتا ہے یہ آج کل کے جملے ہیں تیرا کیا حق بنتا ہے کہ تم مجھے کہہ رہا ہے میں مولانا ہوں میں امیر صاحب ہوں میں ترسٹی ہوں میں متولی ہوں تو کون مجھے کہنے والا بطر الحق حق کے آنے کے باوجود انکار میرے بھائیو اس وقت یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس مضمون پر بہت کہتا ہوں حضرت کی شان دیکھو سنجری چھ میں عمرے کے لیے چلے بہت غور سے سنو میں تقریر نہیں کر رہا ہوں مجھے تقریر نہیں کرنا ہے مجھے کچھ میرے آقا کی باتوں کو آپ کو پہنچا کر آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے سنجری چھ میں حضرت عمرے کے لیے چلے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ کے حبیب آپ کے خلاف مکے والوں نے جتنے قبیلے بستیاں جتنے لوگ ہیں ان سب کو مکے میں جمع کیا ہے اور سب تمہارے خلاف مکے میں ہیں اور تمہیں روکیں گے اور تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو اللہ کے حبیب نے راستے ہی میں فوراً میٹنگ بلائی اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرے ہمارے خلاف وہاں سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور دور دور سے بستی والے وہاں گئے ہیں اب حضرت کی رائے سنو حضرت نے اپنی رائے یہ پیش کی کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ جتنے قبیلے اور بستی والے اپنی اپنی بستی کو چھوڑ کر ہمارے مقابلے میں جبکہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں اور ہم اس وقت کسی سے لڑنے نکلے بھی نہیں ہم تو عمرے کے لیے نکلے ہیں پھر بھی ہمارے خلاف یہ سب وہاں جمع ہوئے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم سب کے سب ان بستیوں کی طرف چلے جو بستی والے مکے گئے ہیں ہم ان بستیوں کی طرف چلیں دو کام میں سے ایک ہوگا یا تو وہ مکہ میں جب سنیں گے تو اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے وہاں سے واپس آ جائیں گے تو مکہ والوں کی میجورٹی ختم اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ مالک غنیمت ہم کو دے دے گا یہ حضرت نے رائے رکھی اپنی سنو حضرت کی رائے یہ صدیق اکبر سے مشورہ لیا ابو بکر تم کیا کہتے ہو سدی کے اکبر نے فرمایا یوں اپنا احرام بتایا بدن پر احرام تھا اللہ کے حبیب ہم ان بستیوں کی طرف نیت سے نہیں نکلے ہیں ہم تو کعبہ کی نیت سے نکلے ہیں تو مکے جانا ہے ہم تو عمرے کی نیت سے چلے ہیں اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم کسی بستی کی طرف نہ چلیں ہم سیدھے ہی چلیں مکے کی طرف ہاں راستے میں کوئی روکے گا تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے باقی ہم مکے کی طرف چلتے رہے قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے ابو بکر کی رائے بالکل صحیح ہے ان بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر مکے کی طرف چلتے رہو حضرت نے یہ نہیں فرمایا میں نبی ہوتے ہوئے تو کون مشورہ دینے والا ہمیں کیا ہو گیا ہمیں کیا ہو گیا مجھے میرے علم پر غرور کسی کو کسی کی کرسی پر غرور کسی کو اپنے مال پر پراؤڈ ہمارے پراؤڈ نے ہمارے غرور نے ہمارے تکبر نے ہمیں پامال کر دیا اور آج ساری دنیا کی باطل طاقتیں ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر کے خوشیاں منا رہی ہے نہیں میرے بھائیو ایسے نہ بنو کرسی لڑنے کی جگہ نہیں ہے کرسی خدمت کی جگہ ہمارے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مشورہ ہو تو تم دعا یہ کرو کہ کوئی مجھ سے مشورہ نہ لے مجھ سے مشورہ نہ لے کیوں مجھ سے مشورہ لیا اور شاید عمل ہو گیا اور میرے مشورے میں میرا نفس اگر شریک ہوا تو اللہ کے وہاں میری پکڑ ہو جائے گی اور فرمایا اگر مشورہ لے لیا اور تم نے رائے دے دی تو تم اللہ سے دعا کرو اے اللہ میری رائے پہ عمل نہ ہو نبی علیہ السلاۃ وسلام کیا فرماتے تکبر کس کو کہتے بطر الحق حق بات کے آنے کے باوجود انکار نہیں نہیں مانیں گے تو کون کہنے والا آ گیا بغمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کوئی اچھا کپڑا پہنتا ہے اس کی طبیعت ہے تکبر نہیں ہے اچھا جوتا پہنتا ہے تکبر نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو متل کے بادشاہ نے شاندار ایک کچر دیا تھا سفید کچر حضرت نے اس پر بھی سواری فرمائی کسی بادشاہ نے آپ کی خدمت کا کپڑے بھیجے حضرت نے اس کو بھی پہنا لیکن تکبر کے ساتھ میں اچھے کپڑے پہنو اللہ نے دیا ہے اچھا کھاؤ اچھا پیو اللہ نے دیا ہے اپنی ضرورت کا شاندار مکان بناؤ لیکن دوسروں کو حقیر سمجھ کر دے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ ان لوگوں کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ نے دنیا میں روح بھی بنائی جسم بھی بنایا اس جسم کی بھی ضرورت ہے اس کو کپڑوں کی ضرورت کھانے کی ضرورت پینے کی ضرورت ساری چیزوں کی ضرورت ہے بخاری شریف میں روایت ہے ایک عورت اللہ کے حبیب کے پاس آئی ابا لے کر ابا عرب پہنتے ہیں نا اپنے وہاں بھی امام صاحب کبھی کبھی پہن لیتے وہاں سلمان صاحب کے پاس ہو تو ابا پہن لیتے تو وہ ابا لے کر آئی اس کی یہ جو بودر تھی نا بودر یہ بودر یہ بودر اس عورت نے اس میں جھول بنائی تھی حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئی اور اس کی بودر اس کی جھالر جو ہے نا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مجھے شوق تھا کہ حضرت کو میں پہناؤں اس لیے میں حضرت کے لیے ہدیہ لے کر آئی روایت میں ہے بخاری شریف میں حضرت یوں جھکے یوں جھک کر لیا محدثین نے اس روایت پر لکھا ہے اگرچہ تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی تمہیں ہدیہ پیش کر رہا ہے تو اس کو بے اتنا اور بے توجہی کے ساتھ نہ لو یہ محبت پیش کر رہا ہے محبت کو محبت کے نگاہ سے جھک کر قبول کرو نبی کو کیا ضرورت تھی کہ اس طرح قبول کر کے حضرت کی روایتوں میں میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت اسوا ہے ایک ایک مسئلہ پڑھو ایک ایک مسئلہ حجت الوداع میں حضرت نے طواف فرمایا طواف زیارت اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی جو طواف کی دو رکعت ہوتی ہے اس کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے پانی پلانے کا نظام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا شکایت الحاج کا نظام حاجیوں کو پانی پلانا حضرت ماں تشریف لائے حضرت عباس اور ان کی فیملی پانی کھینچتی تھی وہاں حوض بنایا تھا اس حوض میں ڈالتی تھی سارے حجا جو اس میں سے پیتے تھے حضرت بھی تشریف لائے دو رکعت پڑھنے کے بعد فرمایا اس کے نہیں مجھے بھی پانی پلاؤ جب ہی تو دو رکعت کے بعد پانی پینا سنت ٹھہرا فرمایا مجھے بھی پانی پلاؤ تو حضرت عباس نے اپنے بیٹے فضل بن عباس کو یوں کہا کہ بیٹے یہ پانی نہ تو حضور ہو وہ تمہاری امی کے پاس میں نے صاف ستھرا پانی رکھا ہے زمزم کا وہ لے آؤ حضرت نے فرمایا اس کی نہیں مجھے اسی میں سے پلاؤ تو چچا عباس کہنے لگے حضرت اس میں حاجیوں نے ہاتھ ڈالا ہے پانی بھرنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو لوگوں کے ہاتھ والا پانی ہے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے میں آپ کے لیے دوسرا پانی منگواؤں حضرت عباس کو فرمایا حضور نے اص کی نہیں مجھے اسی میں سے پلاؤ محدثین نے اس حدیث پر بخاری شریف کی شرح میں مسئلہ لکھا ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں مقتدا کو چاہیے علماء کو چاہیے رہبر کو چاہیے اماموں کو چاہیے کہ بھیڑ بھاڑ کے موقع پر استحان کے موقع پر عموم امت کا جب مسئلہ چل رہا ہو تو اس موقع پر اپنی شان نہ بتائیں بلکہ لوگوں کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں اسی میں امت کی رہنمائی ہوگی کیا ہماری شان علماء کی کہ ہم اپنی شان بتائیں نہیں نہیں ہمارا دسترخوان الگ ہو جو ہے کیا ہماری شان پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا چچا یا امی اور میرے چچا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کنویں سے پانی کھینچوں میرا بھی جی چاہتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی کنویں سے پانی کھینچوں اور دول کو کندھے پر اٹھاؤں اور اس حوض میں ڈالوں لیکن چچا میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ کام کرنے جاؤں گا تو تمہارے انتظام میں خلل پڑے گا سارے لوگ سنت سمجھ کر کھینچنے لگ جائیں گے تو تمہارے انتظام میں خلل پڑے گا اس لیے میں اس کام کو نہیں کر رہا ہوں محدثین نے یہاں مسئلہ نکالا کہ امت کے علماء صلحاء مقتدا رہبروں کو چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر اگر امت کے کسی فتنے میں مبتلا پڑنے کا خطرہ ہو اور کسی فتنے میں جانے کا اندیشہ ہو تو سنت کو بھی علماء کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ میری سنت کو دیکھ کر امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے بعض مرتبہ بعض مستحب کو چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ میں تو مستحب کر رہا ہوں لیکن امت اس کو ضرورت سمجھ کر واجب سمجھ لے گی بدعت میں مبتلا ہو جائے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی بتائی ہمیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں رہنے دیا کہ جس مسئلے میں حضرت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہے لیکن ہم نے شریعت کو سمجھائی نہیں تو اللہ نے بدن دیا یہ بودی دی اس کی بھی ضرورت ہے کھانا پینا کپڑا مکان یقیناً اور اس کے لیے شریعت نے یوں کہا کہ حلال روزی کماؤ بھائی کھانا کب کھائیں گے جب حلال روزی ہوگی پیئیں گے کب جب پیسہ ہوگا مکان بنے گا تب جب پیسہ ہوگا کپڑے خریدیں گے تب جب پیسہ ہوگا اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے اور پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ کمانے سے آئے گا میں اکثر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی نے اس امت کو بیچ کر کھانے والی نہیں بنائی اس امت کو نبی نے کام پر ابھارا ہے کام کرو کام کرو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے مانگا حضرت نے دیا پھر مانگا پھر دیا پھر مانگا پھر دیا حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی مرتبہ مانگا اللہ کے حبیب نے فرمایا ان المال حلوت خزیرت حکیم مال میٹھا اور پکا ہے حلوہ میٹھا خزیرت پکا ہے جو فروٹ پکا بھی ہو پک جاتا ہو اور میٹھا بھی ہو اس میں کیڑے بہت جلدی بڑھتے ہیں حضرت نے دو سی بد اپنائی حلوتن خزیرتن مال پکا اور میٹھا ہے آگے فرمایا مانگتے رہو گے اللہ زندگی بھر مانگتا رکھے گا مانگو مت کام کرو کام کرنے والے بنو ایک صحابی کو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہاری لو لکڑی کاٹ کر مارکیٹ میں بیچو یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کوئی دے یا کوئی نہ دے ایک صحابی کو فرمایا کیا آلے گھاس لو گھاس کاٹنے کا آلہ جاؤ کھیت میں گھاس کاٹو اور مارکیٹ میں لا کر گھاس بیچو یہ اچھا ہے بنسبت اس کی کہ تم کسی کے پاس سوال کرو کوئی دے یا نہ دے ہاں میرے بھائیو اس امت کو اللہ نے مانگنے والی نہیں بنائی کمانے والی بنائی ایک روایت میں آپ نے فرمایا علی من ید سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے افضل ہے اللہ ہم سب کو دینے والا بنا چاچا ماما کی زکات پہ مت پلو میں تو اکثر جوانوں کو کہتا ہوں تم سے کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا دو چار موبائل کا کاروبار تو ہو سکتا ہے ارے شام تک میں دو موبائل بیچو گے دو سو روپے آ جائیں گے اس دو سو روپے پر گھر کا گزران چل جائے گا کچھ بھی کرو کرنے والے بنو اس امت کو کام کرنے والا بنایا ہے صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جنگل میں گئے تو یہ پیلو کا درخت آتا ہے نا پلور جس کو ہم بولتے ہیں اس کا وسواس کرتے ہیں صاحب کرام اس کا پھل توڑنے لگے اس پر چھوٹے چھوٹے پھل آتے ہیں تو حضرت نے فرمایا علیکم بالاسود بھائی بھائی کالے پھل توڑیو وہ لال لال جو ہوتے ہیں نا وہ کھٹے ہوتے ہیں فرمایا کالے پھل توڑیو تو صحابہ کہنے لگے حضرت یہ تو وہ جانتا ہے جس نے بکریاں چرائی ہوتی ہے یہ تو جنگل کی باتیں ہیں جس نے بکریاں چرائی وہ جانتا ہے آپ نے بکریاں چرائی ہے فرمایا ہاں میں نے چند کراط پیسوں پر مزدوری کی ہے اور بکریاں چرائی اور پھر آگے آپ نے فرمایا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی اور نبیوں کے پاس بکریاں کیوں چرائی گئی ہماری تربیت کے لیے بکری میں دو سی بد ہے کمزوری اور زدی پنا بکری کمزور بہت ہے زور سے دندا مارو ہڈی ٹوٹ جائے گی اور زد اتنی ہے کہ نہ چلنے پر آئے رسی کھینچو کان کھینچو کچھ بھی کرو چلنے والی نہیں اٹھانا ہی پڑے گا اس کو زد بھی ہے بکری اس لیے انبیاء کے پاس چروائی کہ تمہاری امت کے اندر بھی کمزور لوگ ہوں گے اور کمزوری کے ساتھ ساتھ ضدی بھی ہوں گے اب ان ضدیوں کی تربیت کیسے کرو گے ان کی تربیت کے لیے بکریوں کا نظام انبیاء کے پاس کروایا جب ہی تو موسا علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے بکری بھاگی چرانے گئے تھے شعیب علیہ السلام کے وہاں اور بھاگی حضرت موسا پیچھے دوڑتے رہے وہ بھی بھاگتی جا رہی ہے حضرت موسا کے دل میں آیا پکڑی گئی تو بہت ماروں گا اس کو لیکن جب پکڑی گئی تو حضرت سر پر ہاتھ پھرانے لگے پشت پر ہاتھ پھرانے لگے اور کہنے لگے تو بھی تھکی مجھ کو بھی تھکایا غریب نہ دوڑتی تو کتنا اچھا ہوتا غصہ تھندا ہو گیا تربیت امت کے لیے انبیاء کے پاس بکریاں چڑھائی امت میں ضدی پنا ہوگا یہاں سے مولویوں کو بھی سبق ملا یہاں سے جماعت کے امیروں کو بھی سبق ملا کہ امت کی تربیت کیسے کرو گے بات ضدی بھی ہوں گے ایسے کہ نہیں مانتا میں تمہاری بات چلو کیا کرو گے اس کو کیسے کور کرو گے اس بچے کو کیسے سمجھاؤ گے اس جماعت میں چلنے والے ساتھی کو کیسے لے کر چلو گے اس کی تربیت کیسے کرو گے بستی میں کچھ ایسے ضدی بھی ہوں گے جو وقت پر آستین چلا دیں گے آپ ان کو کیسے کور کر لیں گے اگر نبی کی زندگی ہمارے پاس کور کی نہیں ہے تو یاد رکھو ہم امت کی تربیت نہیں کر سکتے ہر مقتدا اور رہبر کو اپنے نبی کی تربیتی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو کیسے کور کرتے تھے ایک بات مجھے یاد آئی بہت مشہور روایت ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے نافق حنزلہ نافق حنزلہ علماء جانتے اس روایت کو ہنسلہ منافق ہو گیا ہنسلہ منافق ہو گیا صدیق کے اکبر ملے فرمایا ہنزلہ تو کیا کہہ رہا ہے منافق منافق منافق تو وہ لوگ ہیں قرآن میں جن کی برائی فرمایا میں بھی منافق ہو گیا فرمایا کیسے فرمایا نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے گھر جانے کے بعد وہ نہیں رہتی یہاں بھی کیفیت ہے میں اب نماز نہیں چھوڑوں گا گھر جانے کے بعد وہی ہو جاتے ہم بھی فرمایا نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے گھر جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی تو نبی کی مجلس کی کیفیت اور گھر جانے کے بعد میری کیفیت اور یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہوا تو صدیق کہنے لگے اگر اسی کو نفاق پنا کہتے ہیں تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا میری بھی وہ کیفیت گھر پہ آنے کے بعد نہیں رہتی جو مجلس میں ہوتی اب دونوں چلے حضور کی خدمت میں نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر دونوں نے بات رکھی اگر میرے جیسے مولوی کے پاس کوئی مرید اور کوئی شاگرد آ کر یہ بات رکھتا کہ حضرت آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتی تو یقیناً میں یوں کہتا کہ تارو گھر والوں ایمان چن کے اوچھو چھ تیرے گھر والا ایمان ناقص ہے اس کو برابر مضبوط بنا بیوی کے ساتھ بہت ملتا ہوگا اس لیے ایسا ہو جاتا ہوگا بچوں کے ساتھ بہت کھیلتا ہوگا ہم ضرور یہ فیصلہ کرتے اور یوں کہہ دیتے میری مجلس کا ایمان کامل اور وہاں کا ایمان ناقص ہم یہ فیصلہ کرتے میرے نبی نے فرمایا نہ اپنے صحابہ کے دلوں کو جیتتے تھے اس حدیث شریف کی تشریح میں حدیث کا ایک طالب علم ہوں اس نقطۂ نظر سے میں آپ کو کہتا ہوں متقدمین کی کسی کتاب میں اس روایت کی جو شرح ہمارے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کسی نے نہیں کی اللہ ہمارے اکابر دیوبند کی قبروں کو نور سے منور فرمائے انہوں نے جو حدیث کو کھولا ہے در کف جام شریعت در کف سندان عشق ان کے ایک ہاتھ میں شریعت کا جام تھا تو دوسری طرف عشق و محبت کے پروانے بھی پلاتے تھے وہ خشک مولوی نہیں تھے ہمارے اکابر خشک مولوی نہیں تھے حضرت نانوتوی نے اس حدیث شریف کی جو شرح فرمائی پہلے مثال سے سمجھایا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو سمندر میں جوار بھاتا آتا ہے جب چاندنی روشنی پڑتی ہے نا تیرہ چودہ پندرہ میں تو جوار بھاتا اٹھتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں گجراتی میں بھرتی آنا سمندر میں بھرتی آتی ہے اور پانی جوش مارتا ہوا کنارے تک آتا ہے اور جب وہ چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے تو پھر پانی آہستہ آہستہ اندر چلا جاتا ہے سکون پذیر ہو جاتا ہے جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو حضرت دانوتری فرماتے ہیں کہ جب پانی میں موج اٹھے جوار بھاتا اٹھتا بھرتی آئی تو پانی زیادہ نہیں ہوا ہے سمندر کا پانی تو اتنا ہی ہے اس میں چاند کی روشنی سے جوش پیدا ہو گیا اور اس جوش کی وجہ سے وہ کنارے پر آ گیا اور جب وہ روشنی ختم ہو گئی تو اس میں سکون آ گیا پانی کم نہیں ہوا پانی تو اتنا ہی ہے لیکن اب سکون ہو گیا اور اندر چلا گیا حضرت نانوت بھی فرماتے جب میری یہ مثال سمجھ میں آ گئے تو حضرت نے ان صحابہ کو یوں فرمایا کہ تمہارا گھر کا ایمان بھی کامل میری مجلس کا ایمان بھی کامل البتہ فرق اتنا ہے کہ میری مجلس میں میرے تقوی کی میرے ایمان کی میرے قلب کی میری باتوں کی روشنی پڑتی ہے تو تمہارے ایمان میں جوش آ جاتا ہے اور گھر پہ جانے کے بعد سکون پذیر ہو ہو جاتا ہے ورنہ ایمان یہ بھی کامل ہے وہ بھی کامل ہے یہ نہیں کہا وہ ایمان نافذ ہو گیا میرے بھائیوں امت کو سنبھالنا سیکھو میں نے ابھی ایک رکشہ کے پیچھے پڑا بہت اچھی بات لکھی تھی کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہنسنا سیکھو رونا تو حالات تمہیں خود ہی سکھا دے گا اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہنسنا سیکھو رونا تو حالات تمہیں خود ہی سکھا دے حالات آتے ہیں تو خود بخود روتا ہو جاتا ہے لیکن اچھے اخلاق سے ہنسنا سیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے امت کو سنبھالا کھڑے ہوئے کو گرانا تو بہت آسان ہے گرے ہوئے کو کھڑا کرنا یہ کمال کا کام ہے مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم وہ نہیں ہے جو جذبات دے کر کے کسی کو کھڑا کر دے وہ عالم نہیں ہے فرمایا عالم کا طریق یہ ہونا چاہیے کہ کبھی جوش دلا کر کھڑے کر دے اور کبھی مجمے کو قابو کر کے بٹھا بھی دے اس کو عالم کہا جاتا ہے کنٹرول ہو تو کسی چلتے ہوئے کو گرا دینا اپنی بد اخلاقی کے ذریعے سے اس کی عزت لوتی اس کو مارا اس کو ذلیل کیا اس کو کھوٹ کے چکر کھلائے اس کو وہاں پھینکا اس کی لڑکی کا تروا دیا اس کے لڑکے کا تروا دیا یہ کوئی کمال تھوڑے ہی ہے یہ کمال نہیں ہے یہ نبی کی ناراضگی والے اعمال یہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا ان اللہ تبارک و و تعالی حرم اموالکم و آرازکم حرام علیکم کا حرمت یوم کم فی بلد کم فی شہر کم فرمایا جیسا کابت اللہ محترم ہے مومن کا مال مومن کی جان اور مومن کی عزت بھی اتنی ہی محترم ہے ابھی چند دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی ایک کلپ آئی تھی کہ کوئی نوجوان شرارتی تھا اور وہ احرام باندھے ہوئے کعبہ کے قریب پہنچا اور کعبہ کے گلاب کو سلگانے لگا یہ کلپ دیکھی ہوگی آپ نے بھی مجھے بھی دکھائی کسی نے اس پر شور ہو گیا دنیا میں مارا لوگوں نے اس کو پولیس نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے لے گئے اور پوری دنیا میں لانت کے کلمات بولے گئے یقیناً کعبہ ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے اس کی بے حرمتی برداشت نہیں ہوتی لیکن اس کعبہ کو ایک بری نیت سے سلگانے کے لیے پہنچا اس پر ہم نے لانت کے کلمات بولے میں اپنی ذات سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور اس کے مال کو پامال کر کے کعبہ کے گرانے سے بدتر کام کر رہا ہوں لیکن میرا بال بھی اس پر کھڑا نہیں ہو رہا ہے اس پر مجھے غصہ آیا اور یہ کام میں خود ہی کر رہا ہوں نہیں میرے بھائی ایسے نہ بنو ابو ذر کے فرماتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ائ العمل افضل کون سا عمل افضل اللہ کے نبی نے فرمایا صلاحت وقت وقت پر نماز پڑھو تم ممادا الوالدین والدین کی اطاعت کرو تم ممادا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تم ممادا اور کون سا عمل میں غریب آدمی صدقہ نہیں کر سکتا فرمایا کسی کو اچھی بات بتا دو کسی کو اچھی بات بتا دو اچھا مشورہ دے دو صدقے کا ثواب ملے گا فرمایا اللہ کے حبیب میں کسی کو اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتا تو اب کون سا عمل اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کے بتایا خاموش کر لو اس کو چپ ہو جاؤ کسی کو برا مشورہ مت دو کسی کو بری بات نہ کہو تمہاری خاموشی پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا مسلم شریف کی یہ روایت ہماری ذات سے نفع نہ پہنچے تو نقصان پہنچانے والے نہ بنو اگر ہماری ذات سے نفع نہیں پہنچ رہا ہے تو نقصان پہنچانے والے بھی نہ بنو بہرحال جہاں بدن کی ضرورت ہے اس کے لیے حلال کمانے کو شریعت نے جائز قرار دیا بلکہ شریعت نے یہ کہا طلب الحلال فریضت البادل فریضہ عبادتوں کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ حلال روزی ہے محنت کرو کماؤ جو بھی کاروبار کرو حلال کا کام کرو اور دنیا کمانا حلال طریق پر برا نہیں ہے یاد رکھو دنیا کمانا حلال طریق پر تم کروڑوں پتی بن جاؤ کوئی عرض نہیں عبد الرحمان ابن عوف اتنے بڑے مالدار اتنے بڑے مالدار کہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ عبد الرحمان جب دنیا سے انتقال کر کے گئے تو اتنی دولت چھوڑی اتنی دولت چھوڑی تھی کہ اس وقت دنیا میں بائیس مالدار ہے ولد میں بائیس مالدہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے مقابلے میں یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ بائیس عبد الرحمان کے جیب میں آ جائیں گے ہاں عبد الرحمان کو اتنی دولت اللہ نے دی تھی مدینہ شریف میں آئے اور جس صحابی سے ان کی ملاقات کرائی بھائی چارگی ان صحابی نے فرمایا میرا مال ہے آدھا دے دوں آپ کو اور میری جو بیوی ہے ایک پسند کر لو جو پسند ہوگی میں طلاق دے دوں عدت کے بعد نکاح کر لو ساتھ نے فرمایا عبد الرحمان نے فرمایا جزاک اللہ جزاک اللہ مجھے نہیں چاہیے مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ یہ نہیں کہا وہ مجاوی ابھی ریلی سے مفت نو آؤ تو یہ نہیں کہا فرمایا نہیں مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ میں مارکیٹ میں جا کر تجارت کروں اور حضرت نے کیا بیچنا شروع کیا گھی بیچنا شروع کیا پنیر بیچنا شروع کیا جب یہ روایت آتی ہے تو میں بچے کو کہتا ہوں عبد الرحمان ابن عوف نے دودھ دیری شروع کی دودھ دیری شروع ہوئی حضرت باب بیچنا شروع کیا ایک مرتبہ بازار میں ملے تو یہاں زردی تھی پیلا پیلا زعفران مردوں کے لیے زعفران حرام ہے حضرت مل گئے مارکیٹ میں بازار میں صاحب عبد الرحمان یہ پیلا پیلا سب کیا ہے ذرا سا تھوڑا ہی ہوگا بہت ہوگا تبھی حضرت نے سوال کیا کہیں نکاح وکا تو نہیں ہوا حضرت پوچھ رہے ہیں فرمایا جی رسول اللہ نکاح ہو گیا ایک انصاری عورت سے اور وہ لگا کر آئی تھی کبھی کبھی سہرے کے پھول ہمیں بھی لگ جاتے ہیں شب اول میں تو وہ لگا کر آئی تھی تو مجھے لگ گیا حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بغیر نکاح کیسے ہو گیا نبی تو تھے نہیں نکاح کیسے ہو گیا یہ نہیں فرمایا حضرت نے مسئلہ بتایا اول ولو بے شاطی ولیمہ کر لینا ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو نبی نے امت کو تعلیم دی کہ اگر کوئی کسی کو اپنے نکاح میں نہ برائے اس کا برا نہیں لگانا چاہیے آج تو اگر ہمارے وہاں نکاح میں کسی کو نہیں بلایا تھا کہ وہ بھی جوئی لے نے نبی دیکھ لو غلط ہے بہرحال حضرت عبد الرحمان ابن عوف اتنے مالدار لیکن اتنی مالداری کے باوجود اللہ کے نبی نے جن دس صحاب کرام کو جنت کی بشارت سنائی ان اشرع مبشرہ میں عبد الرحمان ابن عوف بھی ہے ابو بکر فل جنا عمر فل جنا عثمان فل جنا علی فل جنا طلحہ فل جنا ابو عبیدہ فل جنا سعد فل جنا عبد الرحمان فل جنا عبد الرحمان کو اتنی مالداری کے باوجود نبی نے جنت کی بشارت سنائی قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیم تجارتوں والا بے ذکر اللہ ان کی تجارتوں نے ان کو ان کی دکانوں نے ان کو ان کے کاروبار نے ان کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکا تھا وہ تجارت بھی کرتے تھے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے یہ زوم ہم میں ہونا چاہیے خوب کمائے کس نے منع کیا علامہ رومی نے کہا جس کا دنیا اس خدا گافل بدن جس کا دنیا اس خدا گافل بدن نہ ماسو او فرزن و زن فرمایا کپڑوں کا نام مکان کا نام جائیداد کا نام پراپرٹی کا نام دنیا نہیں ہے دنیا کس کو کہتے فرمایا دنیا نام ہے اللہ سے گافل ہو جانے کا کروڑوں روپے ہو اور اللہ سے غافل نہیں ہے وہ اللہ والا ہے اور ایک روپیہ ہے سو روپیے ہے اور اللہ سے غافل ہے وہ پکا دنیا دار ہے سو روپے کے ہوتے ہوئے دنیا دار دنیا داری مکان بنگلہ جائیداد کا نام نہیں دنیا داری نام ہے اللہ سے قابل ہونے کا تو بدن کی ضرورت ہے شریعت نے یہ بھی کہا خوب کماؤ کاروبار کرو تجارت کرو وہیں پر روح کی بھی ضرورت ہے کہ تیری روح کو سکون ملے اور روح کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کا ذکر نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے اللہ کا ذکر ہے تلاوت قرآن ہے تسبیحات ہے اچھے اخلاق ہے ہمدردی ہے محبت ہے پیار ہے یہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہے یہ اللہ کے ذکر ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک مرکز ہو جس مرکز میں بیٹھ کر کے تم اپنا دل لگا کر اللہ سے دعائیں کرو اللہ سے مانگو اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے مدینے آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبی کو تعمیر فرمایا ہماری ساری مسجدیں جو ہے نا انہی دو مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے مکے کی مسجد حرم شریف جس کے بانی مبانی ابراہیم علیہ السلام اور مدینے کی مسجد مسجد نبوی جس کے بانی مبانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ ہے ابراہیم ایک بیٹا ہے محمد الرسول اللہ ان دونوں کی تعمیر شدہ مسجد ایک مکہ کا حرم ایک مدینے کا حرم ایک مکے کی مسجد ایک مدینے کی مسجد ان دونوں مسجدوں سے ساری دنیا کی مسجدیں جڑی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے جن مساجد میں مکے اور مدینے والی ایکٹیویٹی ہوتی ہوگی وہ مسجدیں ان دونوں مسجدوں کی بیٹیاں ہیں اور جن مسجدوں مسجدوں میں مکے اور مدینے کی مسجدوں کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی وہ تمہاری مسجد تو کہہ سکتے ہیں لیکن مسجد کا نام نہیں ہو سکتا ہے اب ان دونوں مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے ان دونوں مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ان دونوں مسجدوں میں کتابوں کے ہلکے لگتے ہیں ارے جو حج عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا مغرب کے بعد بیان نہیں ہوتے وہاں کتابوں کا درس نہیں ہوتا وہاں کتابوں کا درس ہو رہا ہے وہاں تحفیظ کے کلاسز چلتے ہیں کابت اللہ بیت اللہ کے اندر بھی مسجد نبوی کے اندر بھی تحفیظ اور قرآن کے کلاسز چلتے وہاں بچے حافظ ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس پڑھتے ہیں حکومت ان کو کوئی وظیفہ نہیں دیتی ان پر آنے والوں کو لیکن لوگ ان کو دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں ایک وہاں قاری صاحب ہے پاکستان کے آپ تعجب کرو گے باون سال سے مسجد نبوی کے اندر قرآن کریم کے حفظ کی کلاس چلاتے ہیں باون سال ہو گئے اور ان کی آمدنی کا ذریعہ انہوں نے کیا بنایا ہے جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی ہے وہاں تو جمعرات کو دوپہر کو اعلان ان کا ہوتا ہے کہ بھائی عمرے میں میں لے جاؤں گا ان کی گاڑی ہے بائیس سیٹر کی وہ کہتے ہیں عمرے میں لے جاؤں گا تو بائیس پیسنجر کو وہ لیتے ہیں اور ایک پاسنجر کے پاس سے طے ہوتا ہے پچاس ریال لوں گا ظاہر بھی نہیں کم بھی نہیں حالانکہ دوسرے لوگ سو ڈیڑھ سو تین سو ریال لیتے فرمایا پچاس ریال لوں گا پچاس ریال کے مطابق ان بائیس پیسنجر کو لے جا کر عمرہ کراتے اور لوگ پڑا پڑی کرتے ہیں ان کی بس میں بیٹھنے کے لیے وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ جب مدینے سے چلتے ہیں تو مکے تک میں گاڑی چلاتے چلاتے قرآن پورا کر دیتے ہیں اتنے جید حافظ قرآن تو لوگ کہتے ہیں ہم ان کی بس میں جائیں اس لیے کہ ہم جب ان کی بس میں جاتے ہیں تو ان کی بس میں جانے کے بعد ہمیں عمرے میں جو سکون ملتا ہے وہ اور طرح پر نہیں ملتا ان کا اثر پڑتا ہے یہ جمعرات جمعہ کی جو انکم ہوئی اس انکم سے وہ اپنی روزی روٹی کا مسئلہ چلاتے ہیں اور وہ باون سال سے مدینت المنورہ میں حفظ کی کلاس پڑھا رہے ہیں اور جید حافظ ہے ایسے کئی وہاں اکابر ہیں جو محنت کر رہے ہیں جو راتوں میں رونے والے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو احمد حفظ ادردی سو ہے آپ نے تو ہم جی لیں نہیں حفظن اور سب تو ہم یہی سمجھتے ہیں نہیں ان میں کتنے لوگ وہ ہیں جن کو ہر ہفتے نبی کی زیارت ہوگی ان میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے ان سے دعائیں کرواتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے بھی ہے بات تو اگر وہ ساری ایکٹیویٹی ہماری مسجدوں میں ہو رہی ہے کہ ہماری مسجد میں نمازیں بھی ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے خانقاہ کا نظام بھی ہو رہا ہے اللہ اللہ کرنے والے کچھ لوگ بھی ہیں کچھ ایسے اہل اللہ بیٹھ کر دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں مدرسہ بھی چل رہا ہے وہاں اللہ کے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ماشاء اللہ مجھے تو خوشی ہے کہ تمہارے وہاں وہ مدرسہ جو آباد ہو گیا آباد ہو گیا اللہ اس کو خوب ترقی دے اس میں بچے حافظ بھی ہو رہے ہیں اور اس میں مولوی بھی بن رہے ہیں میں نے تو کب سے مولانا سلیمان صاحب کو تین سال سے کہہ رکھا ہے کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب بخاری شریف کا یہاں سبق ہونے لگے اللہ کرے کہ وہ نظام ہو جائے یہاں پر کہ بخاری اور مشکات کا شرمزی اور ابو داود کا مسلم اور دیگر کتابوں کا یہاں انتظام ہو اور اب تعالی شان ہو ان کتابوں کی وجہ سے تحفیظ کی وجہ سے اللہ جل شان ہو ہمارے بستی کے فتنوں کو دور فرمائے تو بہرحال ہماری مسجد میں مدرسہ بھی ہو مکتبی نظام بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام بھی ہو اب تعالی جل شان ہو اس زمین کے دینے والے کو جزائق خیرتاہ فرمائے کہ جس نے امت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بھائی سعید نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اگر جب مجھے قطان منع کیا تھا کہ میرا میں نے کہا تمہارا تقوا تمہارے پاس میں تو کہوں گا نام لے کر تاکہ دوسروں کو شوق پیدا ہو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو کہ انہوں نے اپنی یہ زمین دی اس لیے تاکہ اس کے اوپر مسجد آباد ہو جائے یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں مسجدوں کی زمین کو لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں وقف کی جائیداد کو لوگ بیچ دیا کرتے ہیں اور وقف کی جائیداد کو پیٹ پہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کو دکار تک نہیں آتا ایسے فساد کے زمانے میں اپنی زمین کو قربان کرنا بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے بے شمار واقعات ہے ہمارے علاقے میں یہاں مجھے نہیں معلوم اس علاقے کے پنچ مال کے ہمارے علاقے کے بے شمار واقعات ہے کہ مسجد کی وقف کی زمین کو بیچا اور دکار بھی نہیں آئی اور کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے جہاں یتیموں کی زمینیں کھائی جا رہی ہو بیواؤں کی زمینیں کھائی جا رہی ہو جہاں مسجدوں کی پراپرٹی کو یہ قیامت کی نشانی ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے میری امت پر ایک دور آئے گا کہ لوگ وقف کی ملکت کو اپنی ملکت سمجھیں گے وقف کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھیں گے اور مال غنیمت کے اندر خیانت کریں گے اور مسجدوں میں شور ہوگا شور کیسا باہر کے جگڑوں کو مسجد میں لائیں گے اپنے باہر کے جگڑے وہ مسجد میں لائیں گے ارے بھائی تمہارے پرائیویٹ جھگڑوں کو مسجد میں کیوں لا رہے ہیں مسجد کوئی لڑنے کی جگہ ہے آپ غور فرمائیں مسجد کا نام مسجد میں رکو بھی ہوتا ہے مسجد میں قیام بھی ہوتا ہے لیکن مسجد کو مقام نام نہیں رکھا مقام کا مانا قیام کرنا مرکا نام نہیں رکھا رکو کرنے کی جگہ نہ مرکا کہا نہ مقام کہا مسجد مسجد کا مانا ہوتا ہے سجدے کی جگہ یہ نام کیوں رکھا فرمایا سجدے میں توازو آتی ہے اے مسجد میں آنے والوں توازو کے ساتھ آؤ آجزی کے ساتھ آؤ انتصاری کے ساتھ آؤ تکبر اور غرور کرتے ہوئے نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں لکھا ہے کہ مسجد میں آتی تھی تو کانپتے تھے کسی نے پوچھا حضرت کیوں کانپتے ہو فرمایا اس مالک کے دربار میں آیا ہوں جو چاہے تو مجھے ہاتھ پکڑ کے ابھی جہنم میں داخل کر دے اللہ کا خوف ہو اللہ کا در ہو تو یہ مسجد جو وقف کی زمین جو وقف کی گئی اللہ تعالیٰ جی کو جزائے خیر عطا فرمائے اب اس پر مسجد کی تعمیر کرنا ہے زمین دینے والے نے قیمتی زمین دی آج بہت زمینیں بہت مہنگی ہوا کرتی ہیں اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک دو بات یاد آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب صحابہ مدینے آ گئے حضرت مدینے آ گئے تو ایک یہودی کا کنواں تھا اب وہ مسلمانوں کو پانی دیتا تھا بہت لاسٹ میں پہلے یہودی پانی بھرتے تھے تو حضرت کو بہت تکلیف ہوتی تھی اپنے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر تو حضرت نے فرمایا کوئی ہے جو اس بیر روما کو اس کنویں کو جو یہودی کا کنواں ہے خرید لے اور امت کے لیے وقف کرے تو حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ نو گئے اس یہودی کے پاس اب آپ انداز لگائیں ایک تو وہ میٹھے پانی کا کنواں تھا پھر شہر کے اندر تھا تیسرے نمبر پر لوگ پانی پیتے تھے تو منہ مانگی رقم مانگے گا یا نہیں منہ مانگی رقم مانگے گا اس نے منہ مانگی رقم مانگی حضرت عثمان نے کوئی باوتال نہیں کیا کہ کچھ کم کرو کچھ کم کرو نہ کچھ نہیں جو بولا وہ دے دیا کنواں خرید لیا اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور حضرت سے فرمایا حضرت میں نے کنواں خرید لیا میں اس کو اب امت کے لیے وقف کرتا ہوں اگلا جملہ سنو حضرت عثمان نے فرمایا وہ دلوی کا دلائل مسلمین میری دول کا پوزیشن بھی وہی ہوگا جو مسلمانوں کی دول کا مسئلہ ہے یعنی میں نے خرید کر وقف کیا اس کا مطلب میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں بعد میں آؤں تو بھی پہلے ہی چلا جاؤں فرمایا اگر میں بعد میں آؤں گا تو میں مسلمانوں کے پیچھے کھڑا رہوں گا آگے کبھی نہیں آؤں گا آپ انداز لگائے حالانکہ انہوں نے خریدا انہوں نے وقف کیا آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں سب دیدی ہوئے تو بھی آ سفوں تو میں آپ ہی مرو حق ہے وقف نام ہے اللہ کے حوالے کر دینے کا وقف کی تعریف کیا ہے اللہ کی ملکیت میں ہم نے دے دیا جو چیز اللہ کی ملکیت میں دے دی اس میں ہمارا کوئی حق نہیں بنا تو میرے بھائیوں آج ہمارے ہندوستان کی حکومت بھی اللہ معاف فرمائے یہ لوگ بھی مل کر وقف کی پراپرٹی کو بیچنے پر آئے ہوئے ہیں اور اس کے پلان بن رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں وقف کی پراپرٹی کا حساب لگایا گیا تو حساب بیٹھ نہیں رہا ہے اس لیے کہ کمپیوٹر تھکا جا رہا ہے اس بات سے کہ کتنا گنے خربوں روپے کی پراپرٹی ہے وقف کی لیکن نظر بگڑی ہوئی ہے تو جہاں اس طرح کے مسائل چلتے ہو وہاں اس صاحب کا زمین کو وقف کرنا بڑی قربانی ہے اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں اور اس کے لیے اللہ کے وہاں سے کنچا نہیں اترے گا کہ چلو مولانا سلیمان صاحب میں تھیلا کے دے دیتا ہوں تم نہیں اس میں دو کام ہمیں کرنے پڑیں گے ایک کام کرنا ہوگا دعاؤں کا پہلا کام دعا کے بغیر کام نہیں چلے گا چاہے میرے اور آپ کے پاس لاکھوں روپے ہو لیکن اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کی توفیق مولانا طارق جمیل نے اپنے کسی دوست کی سنی ہوئی بات نقل کی کہ میرے ایک دوست مکہ میں ہیں انہوں نے مجھ کو سنایا کہ میرا ایک پڑوسی مکہ میں پیدا ہوا مکے میں زندگی گزاری خوب پراپرٹی کا مالک دولت کا مالک لیکن تعجب کرو گے سیونٹی ستر سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی لیکن اس کو مکے میں رہتے ہوئے حج نصیب نہیں ہوا توفیق بہت بڑا مسئلہ ہے توفیق اللہ کی توفیق جس کو مل جاتی ہے ہمارے بھوپال میں صاحب تھے بہت بڑے بہت بڑے صاحب تھے لیکن غریب تھے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ حج کے لیے جاؤ اچھا حج کے لیے جب جانے کا دائیا دل میں پیدا ہوا تو پیسے ویسے تھے نہیں ایک روپیہ تھا اس زمانے میں تو ایک روپے کے چنے خریدے اور بھوپال سے پیدل بمبے چلے اور راستے میں چنے پھاپتے جا رہے ہیں کوئی کھلاتا تو ٹھیک ہے چنے پھاپتے اس زمانے میں پانی جہاز چلتی تھی وہ وہاں پہنچے اور پانی جہاز کا جو کپتان تھا جو ملا تھا اس سے کہا بھائی کوئی نوکری ہے اندر میں مجھے حج کے لیے جانا ہے پیسے ہے نہیں نوکری کے بہانے میں چلوں تو کہا نوکری تو ہے لیکن تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو تمہارے کام کی نہیں اور میں جو ہوگا میں کروں گا لیکن مجھے جانا ہے شوق انسان کا توفیق اللہ کی طرف فرمایا نوکری یہ ہے کہ اندر میں بیت الخلا صاف کرنے ہیں یہ جو اسٹیمر کے بیت الخلا ہے اور ذرا بھی اندر میں کوئی گندگی رہنی نہیں چاہیے اگر گندگی رہی تو ہم آپ پر کوئی اقدام کریں گے اچھی بات ہے فرمایا دوسرے وقت میں تم کو پانی بھر کر یہ جو اندر میں پیسنجر ہیں ان کو پلانا ہے وہ حجاج کرامی تھی سر فرمایا مجھے منظور ہے اب حضرت نماز کے وقت میں نماز پڑھتے تحجد کے وقت میں تحجد پڑھتے کام کے وقت میں بنیان اور لنگی پہن کر بیت الخلا صاف کر جانا ہے وہاں تحجد میں قرآن پڑھ رہے تھے بڑا زوردار قرآن اور کپتان اندر آیا اور اس نے قرآن سنا وہ غیر مسلم تھا وہ وہاں بیٹھ گیا اور بہت دیر تک قرآن سنتا رہا نماز پوری ہوئی تو کہا کیا کر رہے تھے ابھی آپ کہا میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا اس لیے کہ اس وقت میرا اللہ یہاں آیا ہوا ہے سما اول تو کہا یہ کیا پڑھ رہے تھے کہا قرآن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کو بہت اچھا مجھے لگا اور سناؤ گے تو قاری صاحب نے اور پڑھا یہاں تک کہ چھ پارے پڑے اور وہ سنتا ہی رہا اس کے بعد کہا اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی یہ قرآن سکھا دو تو اب قاری صاحب نے ان کو علیب با سکھانا شروع کیا کلمہ سکھایا ان کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ جدہ آنے سے پہلے اس نے کہا مجھے مسلمان بناؤ گے اللہ مجھے مسلمان بناؤ گے تو قاری صاحب نے کہا مسلمان تو ہو ہی گیا وہ الا اللہ میں نے آپ کو پڑھوایا ہے نا فرمایا وہ اسلام ہی کا کلمہ ہے کہا اچھا اب کہا ذرا نیت کر لو کہ میں ایک اللہ کو مان لیتا ہوں اس کے نبی کو نبی مان لیتا ہوں کچھ باتوں کا اقرار کرایا جب جدہ پہنچے ہیں تو کپتان نے کہا مجھے حج کے لیے لے چلو گے ساتھ میں تمہارے مجھے آنے دیں گے وہاں تو قاری صاحب نے کہا کہ سارے مسلمانوں کے لیے وہاں داخلہ ہے آپ کے لا الہ الا اللہ بھی آپ کو وہاں پہنچا دے گا کپتان نے استعفی دیا کہ میں اس کام سے استعفی دیتا ہوں اور اب میں یہی رہوں گا اور جتنے دن میرا قیام ہوگا میں اللہ اللہ کرتا رہوں گا چھ مہینے وہاں رہے قاری صاحب کے ساتھ اور ان چھ مہینوں میں اللہ نے دماغ اور حافظہ دیا تھا قرآن سیکھ کر آخری پارے کے حافظ قرآن بھی ہو گئے چھ مہینے میں اور اتنے پر بس نہیں نکلنے سے تین دن پہلے ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا مقت المکرمہ میں ان کی تقسیم ہو گئی توفیق بڑی چیز ہے توفیق تو بھائی پہلا کام تو دعا دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا کروڑوں والا بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق نہ ہو اور توفیق جب اللہ کی ہوتی ہے تو وہ معمولی روپے والے کو بھی قبول کر لیتا ہے تو پہلا کام دعاؤں کا سارا مجمع دعا کرے گا اس مسجد کے لیے یا صرف اپنے ہی لیے روتے رہو گے مسجد کے لیے بھی رو کہ اللہ اللہ کے اس گھر کو آباد کر دے اور جس نے زمین دی ہے ان کو اللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلا عطا فرما دوسرا کام دوا دوا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی گنچا نہیں اترے گیا لو مول صاحب ہم آپ کو دے دیتے ہیں پیسے مسجد بنا لو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ جس کو توفیق دے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے مدد کرنا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی شان کے مطابق جنت میں مکان عطا کرے گا چڑیا کا گھونسلہ ایک اینٹ کے برابر ہوتا ہے امام غزالی نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مسجد میں ایک اینٹ بھی دی ہوگی وہ دینے والے تو نے تیری شان کے مطابق دیا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا اس کی شان بہت بڑی ہے بہت بڑی اس کی شان وہ اتنا بڑا مکان دے گا کہ ہم چلتے دھک جائیں گے اتنا بڑا مکان عطا کرے گا تو بھائی اس کے لیے دوا کتنے کا اسٹیمیٹ ہے مل صاحب کتنے کا اسٹیمیٹ پنچاون لاکھ پنچاون لاکھ کتنے مسلی کی کیپیسٹی کتنا کتنے مسلی کی کیپیسٹی ہے رجوان اچھا تو کتنے منزلیں کی بنے گی ایک نیچے مدرسہ آئے گا جی اس کے اوپر فرسٹ اور سیکنڈ یعنی دو بنیں گے تین سلیب ڈلیں گے اس کا مطلب تین سو آدمی ہاں۔ مدرسے کے ساتھ تین سو آدمی ہے نا ہے بہت سستا ہے جہاں لوگ کروڑوں میں مسجدیں بنا رہے ہیں کوئی ڈھائی کروڑ نے کوئی تین کروڑ نے کوئی چار کروڑ اس کے مقابلے میں تو سستی مسجد ہے پنچاون لاکھ میں مشورہ اور پھر میں نے مولانا جب مجھے دعوت دینے آئے تھے ذرا نوازی ہوئی کہ بیماری میں بھی بدھا وہاں مجھے پہنچا ورنہ وہ فون سے بھی مجھے کہتے ہیں لیکن ان کو شکایت ہے تو فون نہیں اٹھاتا خیر بڑے ہیں ہمارے یہ آئے تو وہاں میں نے ان سے ایک بات یہ کہی کہ اگرچہ ایک آدمی بھی مسجد بنا دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بہت دیا ہے جو ایک ایک آدمی پوری مسجد بنا دیتا ہے لیکن جہاں لوگوں کے پیسوں سے مسجدیں بنتی ہیں وہاں ہوتا یہ ہے کہ سب کو مسجد کی قدر بھی ہوتی ہے اور سب کا حصہ لگ جاتا ہے اور سب کے لیے جنت میں مکان بن جاتا ہے اس میں غریب کا بھی فائدہ امیر کا بھی فائدہ بھائی وہ آدمی جو روزانہ دو سو روپے کما رہا ہے وہ کم سے کم سو روپے تو دے سکتا ہے اور آج سو روپے میں اگر بیس روپے کی ایک اینٹ گن لو تو پانچ اینٹیں آ جائے گی اس غریب کے پانچ اینٹیں لگ گئی اللہ اس کو بھی جنت میں مکان ادا کرے گا اور جس نے بارہ ہزار روپے مسلح کے دیے اور اس حساب سے اللہ نے اس کو دیا تھا دس مسلح کے اس نے دے دیے اللہ اس کو بھی عطا کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ جب مجموعی طور پر لوگ خرچ کرتے ہیں نا تو سبھی کے لیے جنت پہ دروازے کھل جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبھی کے لیے جنت پہ مکان بنائے امیر کا بھی بنے غریب کا بھی بنے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں مکان عطا کرے تو اس کے لیے بھائی دوا کی ضرورت ہے تو اول تو پہلے مسلح والے شروع کرے کہ کون کتنے مسلح دے گا ایک مسلح بارہ ہزار کا ہے کتنے مسلح کون دے گا وہ پہل کرے بھائی एक मिनट जरा www.attableek.com, the reviver of the